اور دوسری طرف متقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے تو انہوں نے کہا خیر ہی خیر اتاری ہے اس طرح جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری یقیناً متقیوں کا گھر بہترین ہے